سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عامش نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو وائل شفیق بن سلمہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تھی اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا پھر ہمارے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اٹھ گئے اور انہوں نے دنیا میں اپنے اعمال کا پھل نہیں دیکھا انہی میں حضرت بن عمیر رضی اللہ عنہ عہد کی لڑائی میں شہید کیے گئے تھے اور صرف ایک دھاری دار چادر چھوڑی تھی کفن دیتے وقت جب ہم ان کی چادر سے ان کا سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانک دیں اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دیں تاکہ چھپ جائے اور ہم میں ایسے بھی ہیں کہ اس دنیا میں بھی ان کے اعمال کا میوہ پک گیا پس وہ اس کو چن رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستانوے